پارہ نمبر تیرہ ہے جوز تھرٹین یہ اسی کا کنٹینیوشن آئے گا جو ہم لاسٹ جوز میں بارہویں جوز میں پڑھ رہے تھے سات نمبر جو رکو تھا اسی کا جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل صاف ہو چکا کلیئر ہو گیا بھی سبھی کو پتہ چل گیا خیانت انہوں نے نہیں کی تھی اور ان کی بے گناہی بھی ثابت ہو گئی تو بادشاہ نے کہا انہیں لاؤ میں انہیں اپنے لیے مخصوص کر لوں گا خالص کر لوں گا اب دیکھیں بادشاہ جو تھا وہ کن باتوں سے متاثر ہوا یوسف علیہ السلام میں ایسی کیا بات تھی جس سے وہ متاثر ہوا تھا پہلی بات یوسف علیہ السلام کا اس نے صبر دیکھا پھر سیکنڈ چیز علم تھرڈ جو چیز تھی وہ پردہ پوشی یعنی یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا اور فورتھ چیز جو تھی وہ عورتوں کا احترام انہوں نے کہا کیا ہو گیا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تو عورتوں کا احترام اور پانچویں چیز سیرت ان کی کیریکٹرس اچھے ہونے چاہیے انسان کے اور ایک چیز آیت ففٹی اور آیت ففٹی فور میں آپ جا کے دیکھیں ففٹی میں کیا ہے ایتونی بھی جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا علم کا پتہ چلا کہ اس کو خواب کی تعبیر پتہ ہے تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کیا بولا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ اتنا ہی کہا آگے کچھ نہیں کہا لیکن ففٹی فور آیت میں بادشاہ نے کیا کہا ایتونی بھی استخلص ہو اسے اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اپنے لیے خاص کر لوں اس لیے علم کہتے ہیں انسان کو دوسروں کے قریب کرتا ہے لیکن اچھی سیرت کا ہونا انسان کو بڑے عہدے پر پہنچاتا ہے تو خالی علم امپورٹنٹ نہیں ساتھ ساتھ سیرت اچھی ہونی چاہیے اس پہ اور بھی کئی ایک تبصرے کیے ہیں علماؤں نے ایک تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں کیوں متاثر ہوئی تھی صرف ظاہری چیز دیکھ کے خوبصورتی دیکھ کے لیکن جو بادشاہ تھا وہ کس چیز سے زیادہ متاثر ہوا باطن سے ظاہر سے نہیں باطن سے ان کی سیرت کی وجہ سے ان کی علم کی وجہ سے اس سے وہ متاثر ہوا کیونکہ عورت کیا ہوتی ہے عورت صرف ظاہر ظاہر دیکھتی ہے ابھی جی عورت کوئی بھی ہو آپ اپنے آپ کو چیک کریں آپ کوئی بھی چیز لانے بھی جاتے ہیں مارکیٹ وغیرہ میں تو کیا دیکھیں گے اچھی ہے اوپر اوپر کی چیزیں دیکھیں گے کبھی کبھی کچھ بھی اٹھا کے لے کے آتے ہیں نہیں چاہے وہ بھی گھر میں بھر کے رکھتے کیونکہ خوبصورت دکھ رہی ہوتی ہے تو یہ چیز عورت میں ہوتی ہے ظاہر دیکھتی ہے لیکن مرد جو ہوتا ہے نا وہ اکثر باطن دیکھتا ہے اندر دیکھتا ہے کیا ہے اس کی صلاحیت ہے کیا نہیں ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کا ولی بنایا گیا ہے نہیں تو کسی کی بھی بیٹی ہو صرف ظاہر ہی دیکھیں گے ہاں یہ خوبصورت لڑکا ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے لیکن وہ بہت ہی برے اخلاق والا ہے جو ولی ہوتا ہے باپ ہو یا دادا یا بھائی ہو وہ کیا دیکھے گا اس کی سیرت کیا ہے اسی لیے آدمی کو ولی بنایا گیا ہے تو یہ بھی کئی ایک آپ کو اس میں لیسن ملے گے بہرحال بادشاہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی پھر بات چیت ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کیجیے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں تو دو چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی چوز کرنا ہے کسی کو عہدے پہ رکھنا ہے تو صرف سرٹیفکیٹ دیکھ کے نہیں رکھے کہ اس کی ڈگری اچھی ہے کبھی کبھی فیک سرٹیفکیٹ لا کے بتاتے ہیں یہ یہ ڈگری لی ہوئی ہے اور کبھی کبھی آج تو آن لائن جو ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں ایگزام آپ کو بھی پتا ہوگی تو یہ بھی دیکھو کہ اس میں صلاحیت ہے کیا نہیں ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا تو حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں حالانکہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کوئی خود اپنے طرف سے بولے کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی لیکن اس پہ اور کئی ایک تبصرے ایک تبصرہ آپ کو بتا دیتی ہوں ایک یہ ہے کہ ایسے آنے والے سخت حالات میں ابھی آگے ایسے حالات آنے والے پوری دنیا پریشان ہونے والی ہے قحط سالی آنے والی ہے ایسے حالات ہونے والے اور ایسے حالات میں جب اور کوئی عہدے کے قابل نظر نہیں آ رہا ہے تب کوئی بھی اپنے عہدے کے لیے مانگ سکتا ہے کہ میں اس کے قابل ہوں کہ میں یہ عہدہ سنبھال سکوں تو بہرحال اس کے بھی کئی ایک کنکلوجن نکالے علماء نے تو پھر کیا ہوا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر کی زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار بخشا اب کہاں تھے اور کہاں آگے ایک گاؤں میں تھے پھر کنویں میں آئے کنویں سے پھر کسی کے گھر آ گئے ہیں عزیز مصر کے اور پھر وہاں سے پھر دیکھیں کون سی پوسٹ ملی خود عزیز مصر بن گئے تو اقتدار بخشا اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا کتنا صبر کتنا صبر اتنا اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے آدھے زندگی رونے دھونے میں ہی جاتی ہے نا لیکن انہوں نے بہت صبر کیا ایک تو فیملی بھی دور سب کچھ کتنا صبر کیا انہوں نے پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیات نمبر ففٹی ایٹ سے لے کے سکسٹی ایٹ تک اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آتا ہے جو سالی کے دوران ایجپٹ میں یعنی مصر میں غلہ لینے آئے تھے جب پڑا بتا ہی دیا تھا کیا ایسا ہونے والا ہے اب قحط سالی آ گئی دنیا میں ہر جگہ قحط چل رہا تھا دور دور کے لوگ لینے کے لیے مصر آ رہے تھے کیونکہ ان کے ہی پاس تھا باقی کسی کے پاس گلہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے اتنے دور گاؤں سے آ گئے جنگل سے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے کیونکہ چھوٹے تھے اب چینجز اتنے آ گئے تھے جب چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے تو میچور جب ہو جاتا ہے ہے جوان ہوتا کئی ایک چینجز آتے ہیں نا تو وہ پہچان نہیں سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرا دیا ان کا گلا ان کو دے دیا اور چلتے وقت ان سے کہا آئندہ اپنے سوتےلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا کیونکہ پہلے انہوں نے پوچھ تاچھ کی ہر ایک کو ایک ایک گلا ملتا ہے نا جتنے گھر کے ممبر ہوتے تھے اتنے گلے دیے جاتے تھے تو یہ جتنے تھے ان کو دیا اور پھر وہ کہنے لگے جو بھائی تھے کہنے لگے اور ایک ہمارا بھائی بھی ہے باپ تو آ نہیں سکتے کیونکہ وہ ضعیف ہے تو ان کا بھی دے دو تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو دے رہا ہوں لیکن آئندہ جب آئے گے تو سوتےلے بھائی کو بھی لے کے آنا دیکھو تم نے دیکھا ہے نا کہ غلہ میں پورا پورا دے رہا ہوں اور اچھا مہمان نواز بھی ہوں کتنی اچھی مہمان نوازی بھی کیا ہوں میں نے اگر تم اسے نہ لائے تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ یہ عزیز مصر بن گئے تھے اقتدار تھا ہم تو تو یہ یہ اس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ وہ لے کے آئے بھائی کہنے لگے ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجے وہ راضی ہو جائے بھیجنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے ان کی ادا کی ہوئی رقم بھی ان کے سامان میں رکھ دی نوکروں کو کہا کہ یہ جو انہوں نے پونجی لائی ہے جو بھی اس کی قیمت لائیے وہ بھی ان کو دے دو اور ان کا غلہ بھی ان کو دے دو تاکہ وہ پھر سے واپس دوبارہ آ جائے یہاں پر ورنہ کیا ہوگا ان کے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو پھر آئیں گے کیسے تو وہ بھی ان کے گلے میں رکھ دیا اب جب یہ بھائی اپنے والد کی خدمت میں واپس لوٹے تو ان سے کہا ابا جان آئندہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے کیونکہ اگر بھائی کو ہمارے نہیں بھیجیں گے تو ہمیں غلہ دینے والے نہیں ہے لوگ اس لیے نیکسٹ ٹائم ہم جب جائیں گے تو ہمارے بھائی بن یامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں تم نے پہلے یوسف کو لے کے گیا اور پھر اس کو گم کر کے آئے تو میں ویسے ہی کروں وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے بس اللہ ہی حافظ ہے بھائیوں نے پھر سامان کھول کر دیکھا تو اس کے اندر رقم بھی ہے ہے گلا تو گلا دے دیا گیا اور جو رقم تھی وہ بھی واپس کی گئی اب وہ اور اصرار کرنے لگے ضد کرنے لگے باپ کے پاس تو باپ نے کہا پکا عہد کرو مجھ سے کہ میرے پاس اسے ضرور واپس لاؤ گے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیے ویسا نہیں کرو گے بنیامین کو واپس لاؤ گے پھر انہوں نے وعدہ کیا تو پھر جب جا رہے تھے رخصت کرتے وقت کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا اب اس پہ مفسرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا مفسر کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے جب کسی کے زیادہ بچے ہو تو کیسا ہوتا ہے اتنے سارے بچے ماشاء اللہ تعداد دیکھ کے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے یہ نظر بھی لگتے نا نظر بد بھی حق ہے نا کیونکہ بخاری میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین حق کہ نظر بد لگنا حق ہے لگتی ہے کیونکہ آنکھوں میں کچھ ایسے ریز ہوتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں انسان پہ ویسے بھی سائنس نے نئی بھی بتائی ہوتی تو ہمیں تو یقین تھا کہ ایسا ہوتا ہے نظر بد لگتی ہے یہ حق ہے نظر بد حق ہے لگتی ہے تو یہ نہ لگے اس لیے تم الگ الگ دروازے سے جاؤ اور بھی کئی ایک ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ایک دروازے سے نہیں جانا الگ الگ دروازے سے جانا یہ احتیاط کے طور پر ہے حفاظت ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن احتیاط کر لو اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے پہلے احتیاط کر لو بعد میں رونا دھونا کیوں اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم تو اسی کا چلے گا نظر بد لگنا ہے تو لگ جائے گی لیکن ایک احتیاط کے طور پہ میں نے بتا دیا پھر رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر سکسٹی نائن سے لے کے سیونٹی نائن تک جس میں دونوں بھائیوں کا ملاپ بنیامین اور یوسف علیہ السلام کا سب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یعنی بنیامین کو الگ بلا کر سارا واقعہ بتلا دیا اب انہوں نے بتائے تم پہچانتے ہو اس نے کہا بنیامین نے کہا نہیں اب یہ دونوں ملے اور پھر بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں تمہارا بھائی ہوں لیکن بتانا نہیں ان کو دونوں بہت روئے ایک دوسرے کو مل کے کیونکہ اتنے سالوں بعد ملا اور بنیامین کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا بھائی یہ پوسٹ پہ اتنی بڑی پوسٹ پہ اور کہا تم کوئی غم نہ کرو سوچے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ حال کیے تھے تو بنیامین کا کیا کیا ہوں گے لوگ نے تم غم نہ کرو مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کیا کیے ہوں گے جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا غلہ تیار کرنے لگے تو سگے بھائی کے سامان میں اپنا پیمانہ کچھ ٹرانسلیشن میں آیا ہے پینے کا گلاس یعنی پانی وغیرہ پیتے نا وہ گلاس اب یہ دو الگ الگ تفسیر اس لیے کہ وہ جو تفسیر میں یہ بتاتے یا تو پیمانے کے لیے بھی یوز کرتے تھے جو اس وقت کا سب سے بہترین قیمتی اناج ہوتا تھا نا وہ ماپنے کے لیے وہ پیمانہ یوز کرتے تھے اور اسی پیمانے سے وہ پانی بھی پیتے تھے تو بہرحال جو بھی ہے پینے کا گلاس ہو یا پیمانہ ہو انہوں نے خفیہ طور پر اس میں رکھوا دیا کس کے سامان میں بنیامین کے سامان میں کیونکہ ان کو روکنا تھا اور یہ جو تدبیر کی وہ اللہ نے سجائی تھی ان کو اب پیمانے کی تلاش ہوئی پیمانہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو ملازمین کو ان بھائیوں پر شک ہوا کہ یہ انہوں نے ہی چوری کی ہوں گی اور کہا کہ پیالہ تم نے چرایا ہے انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی اگر چور ثابت ہو جائے تو اس کو تم اپنے پاس رکھ دینا اب ان کے رول کے مطابق جو یعقوب علیہ السلام کے ایریا کا قاعدہ تھا قانون تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس چور کو غلام بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ مصر کے جو قانون تھے اس میں یہ قانون نہیں تھا اب انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے بول دیا اور پھنس گئے پھر تلاشی ہوئی پہلے تو سارے بھائیوں کی تلاشی کی گئی لاسٹ میں بنیامین کی کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پہلے کہا یہ سارے بھائیوں کی کرنا لاسٹ میں اس کی کرنا اب تلاشی ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے سامان میں وہ پیمانہ مل گیا اللہ کا ارشاد ہے کہ بھائی بنیامین کو پاس رکھنے کی جو تدبیر ہے وہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی یا اللہ کے عزن سے یہ تدبیر کی گئی تھی یہ یوسف علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے نہیں بنائی ہوئی تھی تدبیر بلکہ اللہ نے یہ کرنے کہا تھا ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اس کو نہیں روک سکتے تھے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی اب دیکھیں کتنی پلٹی کھا گئے اگر اس نے چوری کی بنیامین نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی بڑا چور تھا یعنی دیکھیں یوسف علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ وہ بھی بڑا چور تھا یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر غصہ ظاہر نہیں کیے پی لیا اپنے غصے کو کتنا برداشت کرے گا انسان ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی بری چیز کہے برا کہے کس کو تم ویسے تم ویسے وہ تو برا لگتا ہے پھر بھی انسان اس کو برداشت کر جاتا ہے لیکن اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے جھوٹا بہتان کسی پہ لگائے تو برداشت کے باہر ہوتا ہے یاد رکھے انسان برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی ہو پھر برداشت کے باہر ہوتا ہے پھر بھی یوسف علیہ السلام اس کو بھی برداشت کر گئے جھوٹے بہتان کو بھی برداشت کر گئے اور یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا ہی ان بھائیوں سے کہا کہ تم بہت ہی برے لوگ ہوں اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ایک تفسیر کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان بھائیوں سے نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں یہ بات کہی کہ تم بہت برے لوگ ہو اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تو بیان کر رہے ہو بہرحال انہوں نے درخواست کی بھائیوں نے کہ ہمارا والد جو ہے بہت بوڑھا ہے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ دیں کوئی بھی اتنے بھائی ہیں نا ہم کوئی بھی رکھ لے لیکن یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا بنیامین اس کو بھیج دیں کیونکہ وہ جو ہمارے والد ہیں وہ بہت محبت کرتے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے سامان میں یہ چیز برآمد ہوئی ہے ورنہ ہم ظالم ہوں گے کیونکہ کرے کوئی اور اور پھر ہم سزا کسی اور کو دے سکتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو پھر ظلم ہو گیا کسی کے اوپر پھر رکو نمبر ٹین ہے آیات نمبر ایٹی سے لے کے نائنٹی تھری تک اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معافی ملی تھی اس کے بارے میں آتا ہے بھائی مایوس ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اب پریشان حال ہیں کیونکہ بنیامین کو پھر واپس رکھ کے جائیں گے کیسے والد کو کیا منہ دکھائیں گے سب سے بڑے نے کہا کہ پہلے تم یوسف کے بارے میں کوتا ہی کر ہی چکے ہو جو غلطی کر چکے ہو تمہیں یاد ہے اب میں تو والد صاحب کے پاس نہ جاؤں گا ابھی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں میں تو نہیں آ سکتا میں یہیں پہ رہنے والا ہوں جب تک وہ خود مجھے اجازت نہ دے مجھے بلائے نہیں میرے والد تب تک میں یہیں پہ رہنے والا ہوں تم لوگ جاؤ یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر دے تب تک میں یہیں رک رہا ہوں تم جا کر ان سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی جب مطلب کی بات تھی فائدے کی بات تھی تو باپ کو کیا بولے تھے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو ہمارا بھائی تب ہمارا بھائی اور آپ کہہ رہے کہ تمہارا بیٹا ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بچوں میں کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو میرے شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں میرا بیٹا میری بیٹی لیکن اگر وہی بچے کچھ غلط کرتے ہیں تو بولتے تیرے بچے نے ایسا کیا تیرے بیٹی نے ایسا کیا تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہاں تو یہاں پر دیکھے جب مطلب کی بات تھی تو پھر کیا ہمارا بھائی اور جب ایسی بات آئی پلٹی کھا گئے لوگ کہ تمہارا بیٹا برا ہو گیا تو تمہارا بیٹا اور پھر بھائی کہنے لگے باپ سے کہ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں ہم سچے ہیں یا جھوٹے پوچھ لینا کس سے جس میں ہم ٹھہرے تھے کیونکہ جب ٹریول کر رہے تھے تو کسی بستی میں رکے ہوں گے نا کنٹینیو تھوڑی سفر ایسے کر سکتے ہیں تو جن بستی میں ہم ٹھہرے تھے ان سے پوچھ لیں یعنی مصر کی کوئی اور بستی اور اس قافلے سے بھی پوچھیں جس میں ہم آئیں یعنی ایک قافلہ جس میں ہم آئے نا ان سے بھی پوچھ لو کہ ہم جھوٹ بول رہے کیا ایسا ہوا تھا اب اس نے کیا نہیں کیا ہم نے دیکھے نہیں لیکن جو لوگ بول رہے وہ ہم بتا رہے تم کو بہرحال بیٹوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا اب یہ واپس آئے سارے بیٹے اور بتا دیا ایسا ایسا ہوا تو انہوں نے پھر فرمایا یعقوب علیہ السلام نے وہ صبر جمیل صبر ہی بہتر ہے یعنی میں صبر کروں گا اس پر بھی سب سے بیسٹ صبر یہ تم نے ایک اور بات گھڑ لی ہے یہ نئی بات تم نے نکال دی ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو میرے پاس لے آئے گا یہ کہہ کر ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ٹرن کر لیا اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پر جا کے رو رہے رو رہے اور وہاں رو کے کیا بول رہے بنیامین کے بارے میں نہیں بول رہے وہاں بول رہے ہائے یوسف ہائے یوسف حالانکہ بنیامین کی بات چل رہی تھی ابھی ہاں یوسف یوسف کر رہے ہیں جب نیا غم ہو نا نیا غم یا کوئی پریشانی نہیں آتی ہے تو پرانے غم کو تازہ کر دیتی ہیں پرانے غم اور پریشانی یاد آ جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے ویسے بھی ان کو پتا تھا کہ بنیامین بادشاہ کے پاس ہے لیکن یوسف علیہ السلام کا کچھ پتہ نہیں تھا اس لیے اور افسوس کر رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھلے جا رہے تھے رو رو کر ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں کچھ لوگوں نے کہا بالکل اندھے ہو گئے تھے کچھ لوگوں نے کہا بہت دھندلا دکھتا تھا بہرحال بیٹوں نے کہا آپ تو بس یوسف کو یاد کرتے ہی جا رہے اس کو یاد کر رہے آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کتنا یاد کر رہے ہو چھوڑ دو انہوں نے فرمایا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تو میرے بے قراری اور غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں اس لیے شکوہ شکایت اللہ سے کی جا سکتی ہے یہ جائز ہے اسی کو تو صبر الجمیل کہتے ہیں کہ شکوہ شکایت لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے اللہ کو کہے کہ اللہ یہ غم ہے مجھ پر اس سے مجھے نہ جانتے تو وہ صبر الجمیل اسی کو کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ابھی ان کو تو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں تو رہیں گے کیونکہ ان کے خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی تو کیسے جا سکتے ہیں کہیں تو ہے وہ زندہ ہے بچپن میں جو خواب دیکھے تھے اس کی تعبیر پوری ہو کے ہی رہے گی تو جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو یہ نہیں کہا بنیامین کو تلاش کرو کہا یوسف کو تلاش کرو کیونکہ بنیامین کا تو پتہ تھا اور اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جلدی ڈسپیر ہو جاتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ابھی تو کوئی امید نظر ہی نہیں آتی نہیں کیونکہ نا امید کفر ہے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے جب یہ لوگ تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو عرض کرنے لگے اے سردار یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جو تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے اتنی قحط سالی ہے ہم بھوکے ہیں ہم ایک حقیر سے پونجی ہے جتنا چاہیے نا دینا چاہیے اتنا ہمارے پاس ہے بھی نہیں کہ اتنا دے سکے لیکن اس کے بدلے ہمیں پورا غلہ دینا پورا پورا دینا اور کچھ خیرات بھی کر دیں اگر کوئی بھائی ایسا کہے ہمارے لیے خیرات بھی کر دیں کتنا رحم آتا ہے نا انسان کو اب یہ سن کر یوسف علیہ السلام نہیں رہ پائے فرمانے لگے تمہیں یاد ہے ابھی تو ان کو لگا کہ ابھی تو بات کھول دینی چاہیے پول کھولنی چاہیے یہاں پر وہ پھر بتا دے رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اب یہ بھائی پریشان ہے اس کو کیسے پتا کیونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے درمیان کی بات تھی باقی کسی کو بھی پتہ نہیں تھی کیا ہوا تھا بچپن میں تو اب ان کو شک ہو گیا کہ یہ شاید وہی یوسف ہوگا غور سے دیکھنے لگے کیونکہ غور سے دیکھنے کے بعد بھی تھوڑا چہرہ سمجھ میں آتا ہے نا انسان کو یہ بھائیوں کو ہوش آ گیا کہنے لگے تو ہی یوسف ہے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے بھائی بولے واقعی اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو انہوں نے کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے وہ سردار بنے گا وہاں کا ایجپٹ کا اور ان کے پاس ہی یہ کچھ مانگنے آئیں گے واقعی اللہ نے بہت فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار ہے ابھی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم ہی خطا کار ہے یوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیہ کو ملیاؤں آج تم پر کوئی ملامت نہیں کوئی بھی ملامت نہیں بالکل بھی کوئی ملامت نہیں مجھے کوئی کمپلین نہیں تم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کب کہا تھا فتح مکہ کے بعد مکہ والوں سے یہی کہا تھا اب دیکھیں یہ جو سورہ بھی نازل ہوئی اسی وقت تو نازل ہوئی تھی نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے آخری دور میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی سورہ یوسف اور فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے بھی یہی بات کہی تھی کہ لا تصرب علیکم اليوم آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں جو بھی تم نے کیا سب معاف اللہ تمہیں بخش دے یہ بھی کہا اللہ تمہیں بخش دے کس کا دل ایسا ہو سکتا ہے اور اور میری یہ لے جاؤ اسے والد کے چہرے پر ڈال دینا ان کی بنا ہی پلٹ آئے گی اب اس پہ بھی دیکھے کمیز ہی کیوں دی انہوں نے اور کوئی چیز کیوں نہیں دی کیونکہ غم شروع ہی کہاں سے ہوا تھا وہ کمیز دیکھ کے شروع ہوا تھا اس لیے یہ کمیز لے جاؤ تاکہ وہ غم ختم ہو جائے شروع جس سے ہوا تھا غم وہی چیز سے غم ختم بھی ہو جائے کمیز لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی بینائی ہی پلٹ آئے گی وہ دیکھیں گے اندھے ہوئے تھے نا یا بلڈ دیکھ رہے تھے دھندلے دیکھ رہے تھے وہ آ جائے گی بینائی ہی اور زیادہ تر یہی دکھ رہا ہے کہ بینائی بالکل چلی گئی ہوگی کیونکہ بینائی ہی پلٹ آئے گی کہا گیا بہرحال و اللہ عالم جاؤ سب اہل ویال کو لے کر میرے پاس آؤ سب کو لاؤ اور ایک چیز پوائنٹ کرے تصریب جو ہوتا ہے نا تصریب لا تصریب یعنی تصریب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی آدمی برا کرتا ہے اس کو بیان کرنا اس کو یاد دلانا تم نے ایسا کیا تھا یاد ہے ایک بار میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور اس کو ملامت کرنا اس کو کہتے تصریب یوسف علیہ السلام نے یہ یاد بھی نہیں دلایا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا کچھ نے مینشن کیا کچھ بھی بات نہیں نکالی اس کنویں کے بارے میں اس طرح معاف کر دیا پھر رکو نمبر الیون ہے آیات نمبر سے لے کے تک جس میں والدین اور بھائی یوسف کی خدمت میں والدین بھی آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی بھی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں مصر پہنچ گئے جب یہ قافلہ مصر سے چلا تو دور شہر کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں جو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام قریب کے جنگل میں تھے کہاں ڈالے تھے لوگ نے نزدیک کے کسی جنگل میں کنویں میں ڈال دیے تھے قریب کے جنگل کے کنویں میں ڈالے تب انہیں پتہ بھی نہیں چلا تب خوشبو بھی نہیں آئی لیکن مصر جو بہت ہی دور ہے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچ رہی ہے اتنے دور سے لیکن قریب کے جنگل سے نہیں پہنچی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب چاہے معجزہ ادا کرے ہمیشہ نہیں جب چاہے تب معجزہ ادا کرتا ہے اس کی مرضی اور ایک چیز کہ غائب کا جو علم ہوتا ہے نا وہ رسولوں کو بھی نہیں ہوتا حالانکہ کتنے قریب تھے اگر چاہتے یعقوب علیہ السلام تو جاتے اور وہیں کنویں سے نکال کے لے کے آتے غائب کا علم رسولوں کو بھی نہیں لیکن اتنا ہی علم جتنا اس کو دیا جائے اب یہاں پر علم دیا گیا تھوڑا سا غیب کا کہ یہ دور ہے لیکن خوشبو پہنچ رہی ہے مصر سے تو کہہ رہے مجھے خوشبو آ رہی ہے یہیں پہ گھر کے لوگ بولے ابھی تک آپ پرانے غلطی میں مبتلا ہے وہ میں تمہارا چڑ گئے مصر سے خوشخبری لانے والا آیا کہتے کہ بیٹا یہوزا کر کے وہ آیا خوشخبری لے کے اور کسی نے کہا کوئی اور قاصد آ گیا خوشخبری لے کے اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی تو یکایک ان کی بینائی لوٹ آئی بالکل اچھے ہو گئے حالانکہ قمیض میں کیا ہے لیکن اللہ نے وہ ایک سبب بنا دیا اس کے ذریعے بینائی آئی ابھی ہم اگر کسی اندھوں کے آنکھوں پہ وہ قمیض ڈال دیں کوئی بھی قمیض تو کیا بینائی آئے گی اللہ جب چاہے معجزہ دے ان کو معجزہ یہ دیا گیا فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ مجھے پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے کہیں تو ہے تو بیٹوں نے کہا اے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگے مغفرت مانگے بے شک ہم خطا کار ہیں اب اس کا احساس انہیں ہو گیا یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہی معاف کرے گا جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے سبھی لوگ والدین بھی اور سارے بھائی بھی تو یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھا دیا ڈائریکٹ تخت پہ بٹھائے والدین کو دونوں کو باپ اور ماں کو اس پر یاد رکھے کہ بچے چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو ماں باپ کا احترام کرے کئی لوگ جو بڑے بن جاتے ہیں نا بڑے عہدے حاصل کرتے اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس دنیا میں دیکھے کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو بھول جاتے فون تک نہیں کرتے خدمت تو دور فون بھی نہیں کرتے ان کو اگنور کرتے نظر انداز کر دیتے لیکن یہ کون ہے بادشاہ عزیز مصر بنے ہوئے لیکن اپنے والدین کو تخت پر بٹھائے احترام کرو اپنے والدین کا ان کو جھڑکاؤ نہیں بھلے ہی وہ کتنے بھی بوڑھے ہوئے ہوں کیونکہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا انسان تو بچوں جیسے حرکتیں کرنے لگتا ہے پھر بولتے ہیں کہ یہ کیا بچوں جیسے حرکتیں کرتے ہیں ارے جب تم بچوں جیسے کر رہے تھے انہوں نے کتنی تمہاری خدمتیں کی ہوئی ہیں اب جب بوڑھے ہوئے ہیں تو تم کو ایسا بوجھ لگ رہا ہے بہرحال تمام بھائی اور والدین یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے ہیں یہ جو خواب تھا یوسف علیہ السلام کا یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی سب سجدے میں گر گئے وہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ والدین بھی اور ساتھ ساتھ سارے بھائی بھی اس پر کئی ایک تفسیر ملے گی کچھ لیتے پہلے تو یہ کہ پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا رسپیکٹ کے لیے دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ سبھی نے اللہ کے لیے ہی سجدہ کیے تھے لیکن شکرانہ کے طور پر یعنی یوسف علیہ السلام کو یہ پوسٹ ملی تھی اس کی وجہ سے شکرانہ کے طور پر یہ سجدہ کیا گیا کیا گیا تو اللہ کے لیے لیکن شکرانہ کے طور پر اور بھی کئی ایک تفسیر ملے گی لیکن یہاں پر اتنا یاد رکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا نا وہ یہ تعبیر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا بڑی پیاری بات کہی ہے اس پر کئی مفسرین نے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یعنی اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا ایسا کیوں نہیں بولے مجھے کنویں سے نکالا یہ اللہ کا احسان ہے تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو ان کو شرم آئے گی نا اگر ایسی بات کرتے تو تو ایک بھائی بھائی کو ایک کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے یہ بھی قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا کردار ایسا ہوتا ہے بھائی یعنی سبلنگ کے ساتھ بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو ان کے ساتھ کیسا رہا جاتا ہے ان کو یاد بھی نہیں دلانا چاہیے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے تو اس کا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے قید خانے سے مجھے نکالا اور آپ کو گاؤں سے یعنی جنگل جو ہے وہاں سے لا کر مجھ سے ملا دیا یہ بڑا احسان ہے اللہ کا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا یہ جو بھائیوں کے درمیان بہنوں کے درمیان جو بھی سبلنگس کے درمیان بھی جو فساد ڈالا جاتا ہے وہ کس وجہ سے یہ شیطان ڈالتا ہے اس لیے کبھی بھی یاد رکھے بہن ہو بہن بہن بھائی بھائی جو بھی ہے جب بھی فساد کرنے کی کوشش کرے ایک دوسرے کے ساتھ تو جھٹ سے یاد رکھے کہ یہ شیطان دلوا رہا ہے اور اس سے اللہ کے پناہ میں آ جائے اور زب من شیطان رجم کہے کہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں خاص طور سے وہ بچھڑ جائے کیونکہ جو سلا رحمی نہیں کرتا قطع رحمی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا بہرحال شیطان ہر ایک کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو سبلنگ ہو ہسبینڈ وائف ہو دوست ہو کوئی بھی ہو پڑوسی ہو تو کیئرفل رہے چوکندے رہتے رہے ہمیشہ شیطان سے اور اللہ کی پناہ میں آئیں میرا رب بہت مہربان ہے پھر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا حکومت ہی نہیں بلکہ علم بھی دیا زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے اور کوئی نہیں میرا خاتمہ اسلام پر ہو آخرت میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا اب انہوں نے موت کی دعا نہیں مانگی یہ موت کی دعا نہیں مانگ رہے بلکہ جب بھی میرا خاتمہ ہو تب مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے اسلام پر میرا خاتمہ ہو کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہا ہے اور پھر ہمیں کتنے کہنے کی ضرورت ہے ہر بار ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ڈگمگا نہ جائے ہمارے پیر اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ ہو گیا ختم ہو گیا پھر اللہ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے پیغمبر یہ غائب کی خبریں ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نہیں تھے یہ سب غائب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی کی طرف وہی ہے آپ انکار کرنے والوں یعنی جو منکر ہیں منکر اگر نہیں مان رہے تو آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے آپ ان سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہے نا قرآن دنیا والوں کے لیے کتاب نصیحت ہے ان کا برا نہیں مانے جو کچھ اللہ کی طرف سے وہ دوسروں تک پہنچائے اور غم نہ کرے اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے ہم نے اپنا کام کر دیا سوچے کتنا ہم کام کر رہے اتنا جتنے ہماری استطاعت ہو ہم کر لیں پھر سورہ یوسف کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر ٹویلو آیات نمبر ون ہنڈریڈ فائیو سے لے کے ون ہنڈریڈ الیون تک جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک در سے عبرت ہے اس کے بارے میں آتا ہے زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں روز دیکھتے ہیں اللہ کی نشانی لیکن ذرا بھی توجہ نہیں کرتے دھیان ہی نہیں کرتے صرف غیر ضروری کاموں میں دھیان ہے ان کا تو اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے یہاں پر کہا گیا ہے کائنات میں اللہ کی کئی ایک نشانیاں ہیں اس پہ غور کرو اس کے بارے میں اسٹڈی کرو اس کو سمجھو جانو اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے اکثر لوگ مانتے اللہ ہے ہاں، لیکن اس کے ساتھ شریک بھی بنائے ہوئے کئی لوگوں کو شریک بنائے ہوئے وہ پتھر ہو یا مردے ہو یا زندے ہو بہت سارے شریک بنا کے رکھے ہوئے کیا انہیں خیال نہیں آتا کہ انہی بے خبری میں اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے آپ ان سے صاف کہہ دیں میرا یہی راستہ ہے اور میری پیروی جو بھی کرے گا پورے شعور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ میں اللہ کی طرف ان کو بلا رہا ہوں تو پھر جو بھی پیروی کرے گا وہی سیدھے راستے پہ ہے تو میری پیروی کرو اور میں مشرق نہیں ہوں جتنے پیغمبر بھیجے گئے سب انسان تھے کیا پھر وہ یعنی حق کے انکار کرنے والے زمین میں نہیں چلے پھرے کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے دیکھ رہے ہیں نا کیسی کیسی عبرت لینے والی چیزیں ہیں سامنے چل کے دیکھو تمہیں کتنا اس میں لیسن ملے گا عبرت ملے گی اس سے عبرت لو کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا یاد رکھو آخرت کا گھر ہی متقیوں کے لیے بہتر ہے آخرت کے گھر کی فکر کرو یقیناً ان قصوں میں جتنے بھی قصے بتائے جا رہے قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے لیکن سارے کے سارے قصوں میں اور یہ یوسف علیہ السلام کے بھی قصے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے جو عقل رکھتے وہ عبرت لیں گے یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اس کے اندر اور ایمان لانے والے کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ ہو گئی لیکن میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرانا چاہتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس میں کیا سبق ہمیں ملتے ہیں وہ کچھ ہی ہم دیکھیں گے کیونکہ اتنے سارے سبق ہیں اس کے اندر کہ وہ ختم ہی نہ ہو تو اس لیے تھوڑے سے ہم دیکھیں گے اس پہ غور کریں گے کہ ہمیں سورہ یوسف سے کیا کیا سبق ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں شارٹ میں سورہ یوسف کی کچھ جھلکیاں کچھ ہائی لائٹس یہاں پر میں بتانا چاہوں گی سب سے پہلے تو سورت کی شروعات خواب سے شروع ہوئی یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور اپنے والد کو بتایا تھا تو وہاں سے شروع ہوئی اور صورت ختم ہوتی ہے خواب کی تعبیر پر یعنی شروعات میں خواب اور آخر میں اس کی تعبیر یعنی پریکٹیکلی وہ چیزیں ہو گئی جو انہوں نے خواب دیکھا تھا پریکٹیکلی وہ ہو گیا یہ ایک چیز دوسری چیز اس صورت میں تین خوابوں کا بیان ہے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا خواب اس کے بعد قیدیوں کا خواب جو دو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھے تھے نا تو وہ خواب کے بارے میں آتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ بادشاہ کا خواب تو یہ تین خواب کی بات کی گئیں اسی طرح تیسری چیز ہم نے کیا دیکھے اس کے اندر تین تدبیروں کے بارے میں پہلی تدبیر یوسف علیہ السلام کے بھائی کی تدبیر تھی جو حسد کی وجہ سے تھی جلس کی وجہ سے پھر دوسری جو تدبیر تھی وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی تدبیر تھی جو شہوت کی وجہ سے تھی اور تیسری جو تدبیر تھی وہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور وہ کس لیے تھی بچھڑوں کو ملانے کے لیے دو بھائی بچھڑ گئے تھے بنیامین جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے بچھڑ گئے تھے تو ان کو ملانے کے لیے یہ تدبیر تھی یہ جو تدبیر تھی وہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سجھائی تھی تو یہ جو تدبیر تھی یہ جو چال تھی یہ جائز ہے لیکن دوسری جو دو تدبیریں تھی ایک تو یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے جو تدبیر بنائی تھی حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالنے کی تو وہ اور پلس عزیز مصر کی بیوی کی جو تدبیر تھی شہوت کی وجہ سے یہ جائز نہیں یہ دو تدبیریں جائز نہیں یہ تدبیر جو لاسٹ میں یوسف علیہ السلام کی جو تدبیر تھی جو اللہ نے سجائی ان کو اور وہ بھی کس لیے اس لیے کہ بچڑوں کو ملایا جائے دو بھائیوں کو جو دو بھائی تھے بچھڑ گئے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تو ان کو ملایا جائے تو وہ جائز ہے یعنی شارٹ میں اگر کہا جائے کوئکلی اگر بتایا جائے تو کیا ہے اس کے اندر ایک تو ایک خواب کے بارے میں ہے جو تین خواب تھے یوسف علیہ السلام اور قیدیوں کے خواب اور بادشاہ یہ تین خواب کے بارے میں ہیں اور اسی طرح تین تدبیروں کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی شہوت کی وجہ سے اس کی تدبیر تھی اور یوسف علیہ السلام کی تدبیر جو بچھڑوں کو ملانے کے لیے تھی تو یہ تین تدبیروں کی بات کی گئی پھر سورہ یوسف سے کیا کیا سبق ملتے ہیں سورہ یوسف میں جو غور و فکر کرے گا اس کو کئی ایک سبق ملیں گے کئی لیسنس ملیں گے اس میں پہلی بات تو ایک ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حسن جو ہوتا ہے خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ کوڑیوں میں بکتی ہیں یوسف علیہ السلام کو حسن کی وجہ سے بیچا گیا نا کیونکہ وہ خوبصورت تھے تو ان کو بیچا گیا حسن جو تھا اس نے کیا کیا ان کو کنویں کی تہ میں پہنچا دیا تھا دوسری طرف آپ دیکھیے علم اب ایک تو حسن ہے دوسرا علم علم نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا یعنی علم جو ہے نا انسان کو بڑے عہدے پر پہنچا دیتا ہے یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے اس صورت سے یعنی حسن نے خوبصورتی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ میں پہنچا دیا اور دوسری طرف علم جو تھا علم نے ان کو ایک بڑے عہدے پہ پہنچا دیا تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے آزمائش پہ صبر کیا جو بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی اگر کہیں صبر کرنے کے لیے تو کہنے والے کے لیے آسان ہے لیکن کرنے والے کے لیے بہت مشکل چیز ہے اب اتنی بڑی چیز ہے یہ صبر کہ یوسف علیہ السلام نے جو آزمائش پہ صبر کیا تو اللہ نے انہیں محل عطا کیا اور عہدہ بھی عطا کیا محل بھی ملا عہدہ بھی ملا تو اس دنیا میں بھی کبھی اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے لیکن اگر نہیں بھی ملا ہمیں یہاں پر کچھ تو یاد رکھے آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے اور ویسے بھی ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور بے شک اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اب دیکھیں نا کوئی ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر تو آخر میں کیا ہوتا ہے ظالم کی پکڑ آ جاتی ہے اسی دنیا میں آ جاتی ہیں اللہ جب تک اس ظالم کو پکڑ نہ لیں اس کو سزا نہ دے اس دنیا سے کبھی نہیں اٹھائے گا ظلم سنگین گناہ ہے اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اور اس پر اگر کوئی مظلوم صبر کر رہا ہے تو سوچے کہ اس کے لیے کیا اجر اللہ نے رکھا ہوگا اور اس صورت میں اور بھی کئی کئی کئی ایک لیسنس ہیں ہمارے لیے لیکن یہ جو کلاس ہے وہ خلاص قرآن کی ہیں اور بہت شارٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ جب مفہوم قرآن میں ہم سورہ یوسف پر پہنچیں گے تب انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ رب العالمین پھر سورہ الرعد تیرہ نمبر سورہ ہے اس میں چھ رکو ہیں اور فورٹی تھری آیات آتے ہیں الرعد کا مطلب ہے بادل کی گرج اور رکو نمبر دو میں ایک آیت آتی ہے رات کے بارے میں تو وہ جو لفظ آیا ہوا ہے الرعد یعنی گرج اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پوری سورہ رات کے بارے میں ہے کہ گرج کے اوپر بحث کی گئی ہو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ پہچان کے طور پر کہ جس صورت میں اراد کا نام آیا ہوا ہے وہ صورت تو پہچان کے طور پر اراد رکھا گیا اس کا نام اس صورت میں بنیادی عقائد توحید ہے رسالت ہے پھر وہی اور اعمال کی جو جزا ہے اس کا بیان آیا ہوا ہے خصوصاً حق اور باطل کی جو آمیزش ہے ملاوٹ ہے اس کے بارے میں آتا ہے تو آپ کو دکھے گے دو دو اپوزٹ چیزیں بھی اس میں بتائی گئی ہیں حق کے سر بلندی کا جو قانون ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آخر میں حق جو ہے وہ بلند ہونے والا ہے اور اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ مشرقین مکہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کئی ایک نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے سیون تک جس میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کے بارے میں آتا ہے یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے اب اس کی بھی الگ تفسیریں ملے گی کچھ نے کہا دیکھیں ستون تو ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے کسی نے کہا ستون ہے ہی نہیں اور بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے یعنی اگر تم گھر بھی بنانے لگو تو بغیر ستون کے بنا ہی نہیں سکتے پیلر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آسمان کو ہی دیکھو کہ بغیر پیلر کے کیسے کھڑا ہے گر نہیں رہا ہے پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا چاند سورج کو اسی نے کام پر لگائے ہوئے یہ پورا نظام وہی چلا رہا ہے اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے کائنات کی جو تدبیر ہے وہی کر رہا ہے کون یہ پلاننگ کر رہا ہے کب سن سیٹ ہونا چاہیے کب سن رائز ہونا چاہیے ساری چیزیں کون کر رہا ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے نا اللہ سب یہ نظام چلا رہا ہے زمین بھی اسی نے بچھائی ہے اور پہاڑ اس نے بنائے ایک پہاڑ تو بنا کے دکھاؤ سب مل کے پہاڑ اتنے سارے پہاڑ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں اس نے بنائے نہریں بھی اس نے چلائی ہیں زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے ہر قسم کے پھل اب یہ جو چیز ہے کہ جو بھی پھل ہوتے ہیں وہ دو دو جوڑوں میں میل اینڈ فیمیل نر اور مادہ یہ تو سائنٹسٹ ابھی پتہ کر دی ہے لیکن اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ پھلوں میں بھی نر اینڈ مادہ ہوتے ہیں ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے اللہ پہلے ہی بتا دیا کیونکہ اس نے بنایا اسی کو پتہ ہے نا دن پر رات اسی نے تاریخی کی یہ انگور یہ کھیتیاں یہ کھجور کے درخت سب کو ایک ہی پانی مل رہا ہے نا یعنی ایک ہی پانی سے سب سیراب ہو رہے پانی ایک ہے لیکن اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ الگ الگ ہے ذائقہ بھی الگ ہے سب کا ابھی آپ بتائے دنیا میں کوئی ایسی مشین ہے جو ایک مشین سے اتنے سارے پروڈکٹ بناتی ہو کوئی بھی مشین ہو یا تو ایک یا دو پروڈکٹ تین پروڈکٹ اس سے بن سکتے ہیں میگزیمم آپ کہہ لیجئے اکثر تو ایک مشین ایک ہی پروڈکٹ دے گی نا لیکن یہ ایک مشین ہے اور کتنے سارے پروڈکٹ کتنی ورائٹی غور کرے ان ساری حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد قیامت سے ان کا انکار کرنا تعجب کی بات ہے اتنی ساری نشانیاں پڑی ہوئی ہے پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں قیامت کا انکار کر رہے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انکار کرنے والوں کے گردنوں میں توک ہوں گے توک اور یہی دوزک والے ہیں آج انکار کر رہے ہیں نا کل دیکھیں گے رزلٹ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ ان کی روش پر چلے انکار کرتے رہے ان کی طرح ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے عذاب کی عبرت ناک مثالیں ان کے علم میں بھی ہیں دیکھ چکے ہیں عذاب جہاں پر آیا ان جگہ سے گزرتے بھی ہیں یہ آپ سے معجزات کے طالب ہے ارے معجزات تو پہلے دکھائے گئے تم دیکھ رہے ہو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہو وہی بڑے معجزات ہیں اور کیا معجزے چاہیے جب کہ آپ پہلے رسولوں کی طرح صرف ڈرانے والے ہیں یہ جو نبی آتے وہ کیا کرتب دکھانے نہیں آتے جیسے کرتب والے دکھاتے نا ایک ایک کرتب وہ کرتب دکھانے نہیں آئے یہ رسول بلکہ تمہیں ڈرانے آئے ہیں جہنم کے عذاب سے اور خوشخبری بھی دینے آئے ہیں جنت کی پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر ایٹ سے لے کے ایٹین تک جس میں اللہ ہر بات سے واقف ہے اور ہمیشہ حق باقی رہتا ہے اور باطل فنا ہوتا ہے اور اس کی مثال دی ہوئی ہے حاملہ کے پیٹ میں یعنی جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے کیا کیا اس کے پیٹ میں ہے پلاسینٹا ہے بچہ زندہ ہے مرا ہے ساری چیزیں اور بھی کئی ایک چیزیں جو ابھی تک سائنس نے معلوم بھی نہیں کی ڈسکور بھی نہیں کی وہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے کرے وہ بھی جانتا ہے رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں جو چل رہا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے چھپ کے بھی جو کام کر رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے پھر آگے فرمایا ہر شخص کے آگے پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے مقررہ کردہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا کیا کرتے ہیں کوئی بھی خوفناک موقع ہوتا ہے نا اس سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس وقت تک محفوظ رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ انسان کی موت نہ آ جائے پھر آگے فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدلے تو اس وقت تک اس کو نہیں بدلا جاتا اس لیے اپنے آپ کو بدلیں اگر برے ہیں تو اچھے بن جائیں پھر آگے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اب جب انسان بجلی دیکھتا ہے تو ڈر بھی جاتا ہے کہ کہیں یہ بجلی میرے اوپر نہ پڑ جائے اور جل کے راکھ نہ ہو جاؤں یا کوئی چیز راکھ نہ ہو جائے اور امید کیا ہوتی ہے چلے بجلی نظر آئی بارش نہیں ہو رہی تو چلے بارش آ جائے گی تو امید بھی دلاتا ہے دیکھیں پازیٹیو اینڈ نگیٹیو آپ کو الگ الگ چیز ملے گی ہر چیز میں سور راد میں تو ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے تاکہ بارش ہو اور بادل کی گرج رات اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے یہ جو گرج ہوتی ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے گرجتا ہے نا جو اوپر گرج ہو رہی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے بادل اور ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے درخت ہو چرند ہو پرند ہو وہ کس طرح تصبیح کر رہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ کنٹینیو تصبی کر رہے اللہ کی اور فرشتے اس کے خوف سے ہیں کانپتے ہیں فرشتے انسان کیوں نہیں کانپتا اللہ کا جب ذکر آتا ہے ڈرایا جاتا ہے ڈرتا نہیں بلکہ بے جھجک کچھ نہ کچھ بات کرتا رہتا ہے ایسا کیوں اور ویسا کیوں ایسا پاسبل نہیں حالانکہ فرشتے فرشتے اتنے پاورفل کہاں کانپ اٹھتے کڑکتی ہوئی بجلیاں وہ جس پر چاہے بھیج دیتا ہے جس پہ حکم کرتا ہے اسی پہ بھیجتا ہے آگے فرمایا صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے کیونکہ یہ سب جو کر رہا ہے کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو اس سے اس سے کیوں مانگ رہے ہو اللہ سے مانگو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے کس کس کو پکارا جا رہا ہے آج کتنی چیزوں کو پکارا جا رہا ہے مخلوق کو لوگ پکار رہے ہیں اس سے دعائیں مانگ رہے مرے ہوئے انسان سے زندہ انسان سے حجر شجر چارند پرند کس کس سے مانگ رہے ہو جانوروں سے بھی مانگ رہے یہ مخلوق ہے مخلوق ان کو اگر پکارو گے تو کچھ نہیں جواب دینے والے انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ صرف آگے پھیلائے پانی ہے سامنے سمندر بھی ہے اور صرف ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اگر ہاتھ پھیلاؤں گا تو پانی میرے منہ میں چلا جائے گا اس طرح سے مانگنا ہے یہ جو مانگ رہے ہو کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کیا پانی اس کے منہ تک پہنچے حالانکہ پانی صرف ہاتھ پھیلانے سے اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا اس طرح کافروں کی پکار جو ہے بیکار ہے بیکار کتنا بھی پکارو جواب نہیں ملنے والا تم کو آپ ان سے پوچھیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے کون ہے جس نے بنایا ہے تو یہ کہیں گے اللہ ایسے انگلی دکھاتا اوپر والا اللہ آپ ان سے کہیں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ان کو اپنا کارساز پھر کیوں بناتے ہو وہ تھوڑی تم کو نفع اور نقصان دینے والے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو وہ تھوڑی دے رہے ہیں کیا ان کے شریکوں نے اللہ کے مخلوق جیسے کوئی مخلوق بنائی ہے کوئی ایک چیز بتائے جو ان لوگوں نے بنائی ہے جو بھی بناتے وہ کوئی چیز لے کے بناتے ہیں یعنی اللہ نے جو چیز دی اسی کو لے کے کچھ چیز بناتے ہیں انسان لیکن کچھ نہیں ہے اس سے کوئی بنائے بنا کر تو دکھائیں ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز دیکھی کیا کیا چیز اللہ نے بنائی اللہ نے ہی آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے کیا ہو گیا ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہنے لگے پھر ان میں سیلاب آیا تو پانی کی سطح پر جھاگ آ گیا اب جب سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جھاگ جیسا آتا ہے نا فوم فوم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا صحیح میں پانی ہوتا ہے کیا جھاگ ہے یہ وہ ختم ہونے والا ہے اور اسی طرح جو دھاتیں ہوتی ہیں ان دھاتوں پر بھی جھاگ اور میل کچل اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے جھاگ ریالٹی ہوتی ہے اس سے حق اور باطل اور کھرے اور کھوٹے کی مثال سمجھو کہ جھاگ اور محل جو ہے وہ تو سوکھ جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے وہ کچھ اصل ہے ہی نہیں جھاگ اصل نہیں ہے اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے جو پانی زمین پہ ٹھہر گیا وہ اصل ہے یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے یہ جو جھاگ ہے وہ باطل باطل ہے ہے ہے مٹنے والا والا اور حق رہنے تو جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ جھاگ ہے جھاگ کچھ بھی نہیں ہے ریالٹی نہیں ہے حقیقت کچھ نہیں ہے وہ باطل ہے باطل پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر نائنٹین سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں مومن اور انکاری کی مثال بینا اور نابینا جیسی ہیں اور ساتھ ساتھ جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں بھی آتا ہے اے پیغمبر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی پہ ایمان رکھنے والے بینا اور وہی کا انکار کرنے والے نابینا برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بینا ہے دیکھنے والے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ اندھے ہیں نابینا ہے اس حقیقت کو صرف عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے سنو عقل والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے رشتے داریاں توڑتے نہیں قطع رحمی نہیں کرتے لوگوں سے اور خاص طور سے خونی رشتے کبھی قطع رحمی نہیں کرو اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں کیا ہم ڈر رہے ہیں آج اتنا جتنا ڈرنے کا حق ہے قیامت کے دن کے حساب سے خوف زدہ ہوتے ہیں کیا ہوگا اگر میں نے یہ بات میرے منہ سے نکلی تو کل کیا ہوگا قیامت کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے اللہ کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں آج ہمارے صبر کا کیا حال ہے کتنا صبر ہم کرتے ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز کی پابندی اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے چھپے اور کھلے خرچ بھی کرتے ہیں چھپا کر بھی دیتے ہیں کھلے بھی دیتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں پہ پاسبل نہیں ہوتا چپ کے دینا وہاں کھلے بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی کھلے اس لیے دیتے تاکہ دوسرے لوگ بالکل کسی کو کچھ نہیں دے رہے وہ ہمیں دیکھ کے دینا شروع کر دیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں کوئی برا بھی کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھلائی ہی کرتے ہیں اگر کوئی بھائی بہن بھی برا کر رہا ہے تو کبھی ان کے ساتھ برا نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ بھلائی ہی کرتے ہیں یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں داخلہ چاہیے تو یہ کام کرو جو بتائے گئے اور ان کے نیک آبا و اجداد اور بیویاں اور اولاد بھی جنت میں داخل ہوں گے ہم اکیلے نہیں رہ سکتے ہمیں کسی نہ کسی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ یہ لوگ ہوں گے اسپاؤز بچے ہمارے پہلے دادا پر دادا نانا پر نانا جو بھی ہیں نیک تھے وہ وہاں پر ملیں گے کتنی محبت رہتی ہے ان لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں وہ جنت میں ملیں گے نیک جو رہیں گے فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو سلام کہیں گے کہ تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا صبر کی وجہ سے سلام کریں گے فرشتے سلام کر رہے ہیں اگر عام کوئی انسان سلام بھی کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ تو فرشتے اور اللہ بھی سلام کرے گا جنتیوں کو سبحان اللہ اس سے بڑی کیا اور چیز چاہیے سنو اللہ کا عہد توڑنے والے رشتوں کو ختم کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والے اللہ کے لانت کے مستحق ہیں کتنی بڑی بات کہی گئی ایک تو اللہ کا آہد توڑنے والے اور رشتوں کو توڑنے والے ہم تمہاری سیڑھی نہیں چڑھنے والے ہم تم سے بات نہیں کریں گے تمہارے جنازے پہ نہیں آئیں گے ایسے لوگوں پر لانت ہو رہی ہے نہیں کرو ایسا کیا بات کر رہے کیوں رشتے توڑ رہے فساد کیوں کر رہے ہو لانت ہے ایسے لوگوں پر اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا گھر یہ لوگ دنیا کے ساز و سامان پر خوشیاں مناتے ہیں اطرار ہیں ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے تکبر دکھا رہے ہیں حالانکہ وہ رزق جس کے لیے چاہے تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وہ فراق کر دے اور دے دے یاد رکھو دنیا کے ساز و سامان کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں یہ جو اتنا اطرار ہے کچھ بھی نہیں ہو جنت کے سامنے دنیا میں بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے جتنا ملا ہے نا وہ بہت کم ہے بڑے سے بڑا انسان لے لے بادشاہ لے لے اس زمانے کا بادشاہ یا جو بھی سب سے بڑا جو تم سوچتے ہو کہ یہ سب سے زیادہ پیسے والا ہے وہ بھی حقیر حقیر ہے ہے ہے اس کو بھی جو فائدہ فائدہ مل رہا نا وہ سا جنت کے مقابلے میں رکو نمبر فور ہے نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں معجزہ طلب کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے جو بھی بار بار معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ یا کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی اگر تم کہتے ہو میں رسول ہوں تو کوئی تو ایسا کرتب دکھانا چاہیے معجزہ دکھانا چاہیے کوئی نشانی ہونی چاہیے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے یہ تم گمراہی کی بات کر رہے اور ہدایت تو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہی پاتے ہیں جو رجوع کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور ہدایت وہی پا سکتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے مومنوں کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہے کس سے مطمئن ہوتے انسان یہ میوزک وغیرہ سے ارے اطمینان چاہنے کے لیے اللہ کی طرف آؤ اللہ کے ذکر میں اطمینان ملے گا دوسری چیزوں میں مطمئن نہیں ہو سکتے دنیا کے چیزوں میں مطمئن انسان نہیں ہوتا آج لوگ سکون حاصل کرنے اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہے اتنے وقت کے لیے ہے اللہ ہی کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے واقعی اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں اطمینان ہے اور ان کے لیے توبہ ہے توبہ ابھی الگ الگ تفسیر ہے کسی نے کہا توبہ ہر طرح کی خوشحالی کو کہتے ہیں اور کسی نے کہا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے تو بہرحال جو بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹھکانا ہے پھر فرمایا پہلی قوموں کی طرح اس امت میں ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں مگر یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہی تو میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا بھروسہ تو اسی پر ہے اسی ایک اللہ پر پھر جو موجزے مانگ رہے ہیں اس پر کہا گیا آگے کہ اگر ایسا ہوتا کہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے اگر ان کو ایسا بھی معجزہ دکھایا جاتا کہ قرآن کے ذریعے پہاڑ چلنے لگے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے یا مردے جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور ان سے بولنے بھی لگے بات بھی کرنے لگے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہیں گے یہ جادوگر تب بھی یہ کہیں گے کافروں پر قیامت کا آخری وعدہ پورا ہونے تک ان کے کرتوتوں ان کے اعمال پر کوئی نہ کوئی سخت آفت آتی ہی رہے گی قیامت تک آئے گی ان کے اوپر آفت کوئی نہ کوئی آفت آتے رہے گی یا آفت ان کے گھروں کے قریب اترے گی یا تو ان پہ اترے گی یا ان کے اطراف میں اترے گی لیکن اترے گی ضرور قیامت تک یہ ہوگا پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر تھرٹی ٹو سے لے کے تھرٹی سیون تک جس میں کافروں کا انجام اس کے بارے میں آتا ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی مہلت دی یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس کو یہ نہیں سمجھے کہ اللہ خوش ہے تم سے یہ مہلت ہے پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا ہر شخص کو اس کے کیے پر نگرانی کرنے والی ذات ان کے خود ساختہ معبودوں کی طرح کیوں کر ہو سکتی ہیں یہ ذرا اپنے معبودوں کے نام تو بتائے کن کن کو معبود بنایا ہوا ہے ان کے نام تو لیں یہ ریالٹی ہے کیا جن کو معبود بنائے ہے تم نے کافروں کے لیے اور اللہ کی راہ روکنے والوں کے لیے بظاہر ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ان کو لگتا ہے یہ اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں مومنوں کو تکلیف دے رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہیں دیکھیں ایسے لوگ جو مومنوں کو ستاتے ہیں نا اندر ان کے جا کے دیکھے ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا ہمیشہ پریشان حال ہوں گے یہ جو پریشانیاں ان کو لاحق ہوتی ہے وہ بھی ایک عذاب ہے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے یہ بھی بڑا عذاب ہے ان کے لیے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے بہت زیادہ سخت متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے پھل اور سائے سدا بہار رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ پرماننٹ رہیں گے پھل بھی اور سائے بھی اس کے اعلان کر دیجئے مجھے اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے قرآن آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اللہ کے عذاب سے کوئی تمہیں بچا بھی نہیں سکتا پھر سور رات کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر سکس آیات نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کے فورٹی فور تک جس میں انکار کرنے والوں پر عذاب اس کے بارے میں آتا ہے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا کیونکہ یہ پوچھتے تھے نا یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے اس کی تو شادی ہو گئی اس کے بچے یہ کھا پی رہا ہے یہ بازاروں میں گھومتا ہے کہا گیا کہ ہم نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا یعنی دنیا سے کٹ کر رہنے والا نہیں بنایا اور یہ بھی بڑی آزمائش ہے نا کہ دنیا کی چیزوں میں رہ کر پھر دین کا کام کرے یہ تو آزمائش ہے اگر کسی کو کہا جائے کچھ نہیں کرو بس ایک کونے میں جنگل میں جا کے رہو اور عبادت کرو وہ تو کوئی بھی کرے گا لیکن یہی تو آزمائش ہے کہ دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہ کے ان پر ان کی باتوں پر صبر کر کے پھر دین کا کام کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے تو یہ جو سارے رسول آئے وہ بیوی بچے والے تھے کسی رسول کے بس میں نہ تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کے آئے کسی نے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لایا جو بھی معجزات اترے ہیں جو بھی آئے معجزات وہ اللہ کی اجازت سے آئے اللہ چاہے تو مٹا دیتا ہے ان معجزات کو اور چاہے تو محفوظ رکھتا ہے باقی رکھ دیتا ہے کئی ایک معجزات جیسے موسا علیہ السلام کا معجزہ آسا یا جو بھی چیزیں دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ کہاں ہیں ابھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کی شکل میں وہ آج بھی موجود ہے تو قرآن ہمارے پاس محفوظ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا آج اسلام کے دشمنوں نے قرآن کو جلایا اور ابھی بھی جلا رہے اگر یہ لوگ سارے کے سارے جتنے دنیا میں قرآن سب کو بھی جلا دینا یا پانی میں ڈال بھی دے تب بھی ایک یا دو دن کے اندر ویسے ویسے ہو بہو قرآن پھر سے لکھا جائے گا کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور دوسری بات قرآن کئی لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے ان کے دلوں سے تم مٹا نہیں سکتے کتنا بھی کوشش کرے کوئی نہیں مٹا سکتا اور جنہوں نے یہ حرکتیں کی قرآن کو جلانے کی ان کے ساتھ ہوا کیا کچھ تو ڈپریشن میں چلے گئے کچھ نے سوسائڈ کر لیا یا کچھ کے زندگی میں مشکلات ہی مشکلات آئے اور ایک یاد رکھے اگر اس دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے نا تو وہ اللہ کی ڈھیل ہے ان کے لیے آخرت میں ان کو سخت عذاب ہونے والا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس معجزے کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا بہرحال پھر آگے فرمایا آپ کے منکروں پر عذاب ضرور آئے گا جو انکاری ہے ان پہ ضرور آنے والا ہے خواہ آپ کی زندگی میں آئے یا آپ کے وفات کے بعد کئی ایک قصے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے اور ان کے بعد بھی آئے آپ کے ذمے صرف ہمارے احکام پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے حساب اللہ لے گا کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو جو ہے وہ اس کے کناروں سے گھٹاتے جا رہے ہیں یعنی زمین جو ہے گھٹتی جا رہی ہے کم ہوتے جا رہی ہے کچھ تفسیر میں آپ کو حقیقی معنی بھی ملے گا کہ سچ میں زمین گھٹتی جا رہی ہے اور سائنٹسٹ سائنٹیفکلی بھی پروو کیے کہ زمین گھٹ رہی ہے کہ اب بھی پرو ہوا ہے لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا جو اولڈ تفسیر ہے اس میں یہ بتایا گیا کیونکہ اس وقت سائنس اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اس کو مفہوم لے کے بتایا ہے جیسے اسلام پھیل رہا تھا تو پھر اسلام کا غلبہ زیادہ تھا دیکھا جائے تو حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں اور مفہوم کے طور پہ بھی لیا جا جا سکتا ہے ہے ویسے بھی زمین گھٹتے رہی کناروں سے یہ تو ابھی پتا کی ہے لوگ نے لیکن اللہ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ ہی حاکم ہے اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں جو حکم دیتا ہے وہ ہو کے رہے گا پھر آگے فرمایا ہم ہر شخص کے کیے کو جانتے ہیں جو جو کیا ہے ہم کبھی کبھی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ بھولتا نہیں اللہ کو سب پتا ہے بچپن سے لے کے ابھی تک یا مرنے تک کیا کرنے والے نا وہ بھی پتا ہے اور کیا کیے وہ بھی پتا ہے اور کیا کر رہے وہ بھی پتا ہے ان سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی تھیں مگر اصل تدبیر تو ساری اللہ کی ہے یہ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہو سکتا تو تو انسان دکھ رہا ہے آپ کہہ دیں میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے مجھے پروف دینے کی ضرورت نہیں اللہ نے کہا نا قرآن میں تو میں رسول ہوں تو رسول ہوں بس وہ کافی ہے اور پھر ہر اس شخص کی بھی گواہی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں رسول ہوں اور میرے بارے میں ان کے کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں لیکن انہوں نے چھپا دی ہیں الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری سورہ اراد کمپلیٹ ہو گئی پھر سورہ ابراہیم یہ فورٹین نمبر سورہ آتی ہیں اس میں سیون رکو ہیں اور ففٹی ٹو آیات آتے ہیں ابراہیم ایک رسول کا نام ہے اور رکو نمبر سکس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے اس سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعوت کا ذکر آتا ہے اور ان کی کچھ دعاؤں کا بھی ذکر آئے گا جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے نا تو بہت ساری دعاؤں کا ذکر آ ہی جاتا ہے کیونکہ بہت دعا کرتے تھے رکو نمبر نمبر ون ون ہے آیات سے لے کے سکس تک اس رکو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو کتاب یا نشانی دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو آپ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی توفیق کے ساتھ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں اندھیرے یعنی شرک کے اندھیرے بدعت کے اندھیرے ظلم کے اندھیرے بہت سارے اندھیرے وہاں سے نکال کر روشنی میں لائیں ہدایت کی طرف لائیں رب کے راستے کی طرف اور وہ رب کون ہے جو زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے پھر آگے فرمایا آپ انہیں خبردار کر دیں کہ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں پریفرنس دنیا کو دے رہے ہیں آخرت کو نہیں دے رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں شک پیدا کر کے لوگوں کو اس کے راہ سے روکتے ہیں شک ڈالتے ہیں لوگوں کے درمیان ایسا کی قرآن میں ویسا کی ہے ایسا نہیں ہونا چاہتا شک ڈالتے ہیں ایسے کافر سخت سزا کے مستحق ہوں گے پھر آگے فرمایا ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھا سکے ہدایت اور گمراہی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہے گا اس کو دے گا جو نہیں چاہتا اس کو نہیں دے گا ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے اور ان کو تاریخ کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کریں عبرت یہ لوگ حاصل کرے کیا کیا ہوا تھا پہلے لوگوں کے ساتھ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اس نے تمہیں فرونیوں سے نجات دی تھی جنہوں نے تم کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر رکھا تھا تو اس کو یاد کرو کس طرح اللہ نے نجات دی جس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائشیں تھیں وہ بھولو نہیں جو بھی اللہ نے نعمت دی اس کے بعد پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر سیون سے لے کے ٹویلو تک جس میں انبیاء کی دعوت اور اللہ پر بھروسہ اس کے بارے میں آتا ہے تمہارے رب کا اعلان ہے لائن شکر تم نکم و لائن کفر تم ان لا شدید اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا اس لیے کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیشہ شکر کرنے کی عادت ڈالے وہ نعمت اور دے گا اور دے گا اللہ بڑھاتے جائے گا اگر شکر کرتے ہو دل سے الحمد للہ کہیں شکرانہ سجدہ کیا کریں اللہ اور دیتا ہے لیکن اگر ناشکری کی تو میری سزا بہت سخت ہے ناشکری نہیں کرو ہمیشہ کمپلین نہیں کرو یاد کرو کہ مصع علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم سب اور زمین کے تمام انسان اللہ کی نا شکری کرے گے تو اللہ بھی تم سے بے نیاز ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اگر سب نا شکرے بن رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کی پھر آگے فرمایا کیا تم نے قوم نوح آد سمود کا حال نہیں سنا اور ان بے شمار قوموں کا جنہیں آج اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کو ہی پتا ہے کہ کتنی قومیں آئی اور کتنی قومیں گئی ان کا ذکر تک نہیں تمہیں پتہ کچھ بھی نشانی باقی نہیں ہے ان کے پاس رسول آئے تو ایمان کے بجائے انہیں بہت غصہ آیا جب بھی رسولوں نے دین کی کی بات تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے کہنے لگے کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ تم نبی ہو ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کا پیغام ہے اور جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شک ہے شک میں ہم پڑے ہوئے کہ یہ سچ میں صحیح ہے یا غلط ہے پیغمبروں نے فرمایا کیا تمہیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں شک ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اسی کے بارے میں تم شک کر رہے ہو قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے تمہارے بھی دو آنکھ ہیں ہمارے بھی دو آنکھ ہے تمہارا ایک ناک ہے ہمارے بھی ایک ناک ہے کیا فرق ہے تم ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اس لیے آئے ہو اپنی سچائی کی کوئی دلیل تو لاؤ دلیل پیش کرو حالانکہ دلیل کتنی موجود ہے زمین آسمان میں موجود ہے اپنے اندر بھی موجود ہے ان کے اوپر اگر وہ غور و فکر کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں دکھنے میں تو ویسے دکھ رہے لیکن ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول بنایا رہا کوئی معجزہ دکھانا تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ جب چاہے تبھی ہوگا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں اسی نے زندگی کی راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے ہم تمہاری طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کریں گے کیونکہ ہمیشہ یہ ہوا کہ رسولوں کو تکلیف دی گئی ایون دین کے کام کرنے والوں کو تکلیف دی گئی لیکن صبر کرتے رہے اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے ہم جو دائی ہوتا ہے اس کا بھی کام یہ ہے کہ اللہ پر توقل کریں اور پھر دین کا کام بھی کرتے رہیں پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر تھرٹین سے لے کے ٹوینٹی ون تک اس رکو میں یہ بتایا گیا ہے انکار کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں کی رسوائی دونوں جہان میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی ذلیل ہوں گے کافی رسولوں سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے ابھی ان کے بس میں کچھ تھا نہیں دلیل تو موجود نہیں تھی اب ان کو کیسے چپ بٹایا جائے رسولوں کو تو آپ ان کو پتن سے ہی نکال دو باہر نکال دو لڑائی پہ آ گئے جھگڑے پہ آ گئے ان کے پاس کوئی پروف ہے ہی نہیں تو دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں ایسے لوگ یا تم ہمارے طریقے پر لوٹ آؤ تم بھی شرک کرنے لگو تب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا کہ ظالم ہلاک ہوں گے تم ان کا غم نہ کرو یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا اور تم کو ان کی جگہ آباد کیا جائے گا رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تو ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا کو ختم کیا گیا آخرت میں جہنم اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا پیپ سوچے پیپ پس جو ہوتا ہے کتنی گندی چیز اور وہ زبردست حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے ابھی کچھ ہے ہی نہیں کوشش کریں گے کہ اس کو زبردستی حلق سے اتارا جائے پیپ کی نہریں بہ رہی ہے وہ پینے اور مشکل سے ہی اترے گی یہ ہوگا ان کا پینا بہت اچھل کود کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہر طرف سے موت آئی ہوگی مگر وہ مر نہ سکیں گے وہ اپنے کیے کا کچھ پھل نہ پائیں گے ان کے اعمال کی مثال تو راکھ کی طرح ہے راکھ ہوتی نا ایش اس کی طرح کہ آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے اور اس کو اڑا لے جائے زور سے آندھی چلتی تو راکھ کیا ہوتی ہے اڑ جاتی ہے نا اس طرح ان کی مثال ہے جو بھی اچھے بھی کام کیے ہوں گے اس طرح اڑا لے جائے گی وہ پھر آگے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کس سے تکبر کرتے تھے اللہ اور رسول کی پیروی کرنے سے تکبر کرتے تھے اور یہ کون لوگ تھے لیڈرز تھے ان کے سردار تھے یا پیر تھے تو یہ کمزور لوگ جو پیروی کرتے تھے ان تکبر کرنے والوں کی تو ان سے کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے ہم تو تمہاری ہی پیروی کر رہے تھے انہیں جو لیڈر کہتے تھے ویسے ہی ہم کرتے تھے ہم تو تمہارے مرید تھے پھر کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو تو یہ تکبر کرنے والے کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیتے اب ہمارے لیے برابر ہیں چاہے ہم روئے یا صبر کریں سب برابر ہے ہمارے لیے ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو تم ہماری پیروی کر رہے تھے نا تو ہمارے ساتھ ہی رہو دو میں تو سوچے یہ حال ہونے والا ہے قیامت کے دن اس لیے کسی کے بھی پیچھے اندھا دھند نہیں چلے اندھی تقلید نہیں کرے معلوم کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے صحیح یا غلط کو کہاں سے دیکھیں گے ہم قرآن اور صحیح حدیثوں سے دیکھیں گے تو اس کا علم حاصل کرے صحیح علم حاصل کرے اندھی تقلید نہیں کرے کسی کی پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر ٹوینٹی ٹو سے لے کے ٹوینٹی سیون تک جس میں دوزک میں شیطان کا اعلان اور نیکی اور بدی کی مثال آئی بھی ہے آخرت میں فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان دوزک میں اعلان کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا دیکھیں ابھی دوزک میں آ کے یہ کہے گا دنیا میں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں جو بول رہا وہ جھوٹ ہے دوزک میں بولے گا کیونکہ ابھی تو کوئی چانس نہیں واپس لوٹنے کا تو آپ بتا رہے ہو دوزک میں کہ میں جو وعدے کیا تھا نا تم سے وہ جھوٹے وعدے تھے اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا وہاں جا کے سچ بول رہا ہے لیکن کیا فائدہ ہوگا میں نے تمہیں برائیوں کی طرف بلایا تم نے میری بات مان لی اب مجھے ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کتنا بھی میرے بارے میں تم برا بولو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں میں نہیں کچھ مدد کر سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو تم مجھے شریک بنائے ہوئے تھے نا اس بات میں میں بری ذمہ ہوں میں کہتا ہوں میں تو کچھ سنا ہی نہیں تھا تم جو بول رہے تھے میں بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے تھے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے ایمان والے جنت میں ہوں گے جہاں ان کی ملاقات کی دعا کیا ہوگی گریٹنگ کرتے نا گریٹ کرتے کیسے سلام کے ساتھ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے جو جنتی ہوں گے وہ پھر آگے فرمایا کلیم طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ اچھی ذات کے درخت کی ہے جس کی جڑے گہری مضبوط اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہو اور ہر آن میں وہ پھل دے رہی ہو اور کلیم خبیصہ کی مثال اس خبیص ناپاک بدسات درخت کی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے جو کہیں بھی اگنے نہ پائے اب یہ کلیمہ طیبہ اور کلیمہ خبیصہ اس کی بہت ساری ڈیٹیل آئے گی لیکن یہاں پر ایک یاد رکھے کہ کلیمہ طیبہ کیا ہے جیسے نیکی ہے یا اسلام کو بھی کلیمہ طیبہ کہا گیا ہے یا کچھ تفسیر میں کلیم توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کہا گیا ہے اور کلیمہ خبیصہ یعنی کیا بدی کو کہا گیا ہے یا کفر و شرک کو کلیمہ خبیصہ کہا گیا ہے تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں کلیم طیبہ اور کلیمہ خبیصہ اس کی مثال بہت بہترین دی ہوئی ہے لیکن اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ اس کے ڈیٹیل میں جایا جائے پھر آگے فرمایا ایمان والوں کو ایمان اور توحید کے بدولت دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی ملتی ہیں کیوں یہ ثابت قدم ہے کیوں ڈگمگاتے نہیں کیوں دین کا کام کر رہے ہیں دین سیکھ رہے سکھا رہے کیوں کیونکہ ان کے ایمان اور توحید کے بدولت اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے ظالم گمراہ ہو جاتے ہیں اور ظلم کیا ہے سب سے بڑا ظلم شرک کرنا آگے رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر ٹوینٹی ایٹ سے لے کے تھرٹی فور تک جس میں دعوت حق اور اللہ کے انعامات کے بارے میں ذکر آتا ہے اب یہاں اس بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ نے ایمان کی نعمت کفار قریش کی طرف بھیجی تھی اسلام کی نعمت جو تھی لیکن انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا تو اسی بارے میں فرمایا کہ ان کافروں کی حالت قابل غور ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت پا کر ناقدری قدری کی ناشکری شکری کی اب اس کے الگ الگ تفسیر ہے ایک تفسیر تو میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی اسلام کی جو نعمت تھی وہ سب سے بڑی نعمت تھی ایمان کی نعمت لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اللہ کے شریک ٹھہرائے لوگ نے اور اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی جہنم میں جھونک دیا کیونکہ کوئی ان کے اندر سے اسلام لانا چاہتا تھا تو ان کو روکتے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑو تو ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے تھے تو اسی بارے میں یہ بتایا گیا پھر آگے فرمایا آپ میرے بندوں کو نماز پڑھنے اور میری راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی کیونکہ اس دن کوئی نہیں بچانے والا یہی ہمارے جو اعمال ہے وہ بچانے والے ہیں پھر اللہ کے انعامات کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا یہ سب ہمارے لیے کیا ہے نا اگر پانی نہ ہو تو کیسے زندہ رہیں گے پھر پانی سے تمہارے لیے غذا مہیا کی پانی جب ملتا ہے تب درخت پودے یہ جو ساری چیزیں وہ اگ رہی ہیں جانوروں کو پانی مل رہا ہے اس لیے جانور مر نہیں رہے بلکہ ہمیں وہ غذا مل رہی ہے تو تمہارے لیے یہ سب کیا اور کیا کیا بحری جہازوں کو تمہارے کام لگا دیا ایون پانی کے اندر بھی دیکھو غور کرو کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے دی ہیں نہریں بنا دی سورج اور چاند کو بھی کام پہ لگا دیا جو کچھ تم نے مانگا تمہیں دے دیا جو ضرورت تھی ہمارے زندگی کے لیے وہ اللہ نے سب مہیا کیا ہوا ہے پھر فرمایا وہ ان اللَّهِ نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے انسان واقعی بڑا ہی نا شکرہ ہے اب دیکھیں کوئی بھی نعمت ہو جیسے آنکھ ہی لے یا ہاتھ لے اب ہاتھ بھی ایک نعمت ہے یہ جو نعمت ملی ہاتھ کی بھی نعمت اس میں بھی کئی نعمت ہیں صبح سے لے کر ابھی تک ہم نے کتنی بار ہمارے ہاتھ کو کن کن چیزوں کے لیے یوز کیا ہے کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اتنی بار صرف ایک بار ہی بول دیتے ہیں کہ اللہ تو نے جو کچھ دیا ہے تیرا شکر ہے تھی ہاتھ دیا ایک بار بول دیتے لیکن کیا اتنی بار بولتے ہیں جتنی بار ہم نے اس کو استعمال کیا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں اسی طرح ہم نے آنکھوں کا کتنا یوز کیا کیا کام لیے اس سے کانوں کا کتنا یوز کیا اس سے کیا کام لیے تو ایک نعمت کے اندر بھی بہت ساری بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے پھر بھی جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا شکر کیا کرے شکرانہ سجدہ کیا کرے لیکن پھر بھی وہ بھی بھاری پڑتا ہے ایک بار الحمد للہ کہنا اس لیے اللہ نے کہا بہت ہی نا ہے یہ انسان پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر تھرٹی فائیو سے لے کے فورٹی ون تک جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آئی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں یاد کرو کہ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مکہ کو امن والا شہر بنا دے یعنی ملک اور شہر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تاکہ امن ہو اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا اولاد کے لیے بھی دعا کرے شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا تو اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی بچا اور میرے اولادوں کو بھی بچا لے پھر فرمایا آئے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بے زراعت وادی میں لا بسایا ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا تھا تو اس لیے وہاں کے لیے بھی دعا کی کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں وافر رزق عطا فرما یعنی علاقے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس لیے آج دیکھیں مکہ میں کوئی بھوکا نہیں رہتا کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں آج بھوکا ہوں کوئی نہ کوئی کھلانے والا مل جاتا ہے بھلے ہی اس کے پاس کچھ نہ ہو کوئی اور کھلا دیتا ہے اور بھی دعا کی اے ہمارے رب تو کھلے اور چھپے حالات سے واقف ہے تجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں تیرا شکر ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا ہوئے اور یہ بھی بہت ہی بہترین دعا ہے بچوں کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں کہ رب جعلنی مقیم الصلاتی ومن ضروری ربنا بنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول کر تو یہ بھی ایک بہترین دعا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کرنے والے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی فرما بردار بھی ہوتے جائے گے نا نماز جو ہے وہ فاہشہ سے روکتی ہیں برے چیزوں سے روکتی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سبھی کے لیے دعا کی رب نغفر لی ولی ولی دل یوم یقو الحساب اے ہمارے رب مجھے میرے والدین کو اور مومنوں کو تمام مومنوں کو حساب کتاب کے دن معاف کر دے اب یہاں پر والدین اور تمام مومنوں کے لیے دعا کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ملک شہر کے لیے اولاد کے لیے علاقے کے لیے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا خاص طور سے مائیں جو ہوتی ہیں بچوں کی شکایت اس سے اس سے کرتے رہتی ہے میرا بچہ ایسا ہو گیا میرا بچہ ویسا ہو گیا صرف شکایت کرتے رہتی ہیں شکایت کرنے سے اچھا ہے کہ آپ دعائیں کریں اگر نافرمان ہو رہا ہے بچہ تو اس کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ فرما بردار بنا دے گا کسی عالم نے کہا تھا کہ جب بھی میں دیکھتا تھا کہ میرا بچہ نافرمانی کر رہا ہے تو میں دو رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتا تھا اور یہ بھی ساری دعائیں جو قرآن میں ہیں وہ بھی پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ الحمد للہ اللہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا تو دعائیں کیا کرے رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی ٹو تک اور یہ سورہ ابراہیم کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں انکار کرنے والے اور مشرقوں کا انجام بتایا گیا ہے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ فلا فلا لوگ کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کرتا ایسے بھی کوشچن کرتے کہ اللہ ہے نا تو پھر مدد کیوں نہیں کرتا اللہ کہتا ہے کہ تم ظالموں کے اعمال جو ظالم لوگ کر رہے ہو نا ان کے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے ظالم کے ہر حرکات کو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کسی بھی ظلم سے غافل نہیں اگر چھوٹا بھی کوئی ظلم کر رہا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کو پتہ ہے لیکن گھروں میں بھی جو ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے ساس پہ ظلم ہو رہا ہے بہوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی پہ بھی بھابھیوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا نندوں پہ ظلم ہو رہا ہے جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ہر ایک ظلم کے بارے میں علم رکھتا ہے کوئی کون کس کے اوپر ظلم کرنا ہے لیکن اس کا ایک سسٹم ہے نا اس لیے اللہ اسی وقت سزا نہیں دے رہا ہے اس کا ایک نظام ہے سسٹم ہے ایک قانون ہے اللہ کا وہ اسی حساب سے مہلت بھی دے رہا ہے تم کو ایک مہلت جب ختم ہو جائے گی تب پھر پکڑ میں آ جاتے ہیں لوگ تو اللہ کو ہر چیز پتہ ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے اللہ ظالموں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے اسے ہر چیز کا علم ہے وہ ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی کب پھٹی کے پھٹی رہتی ہیں جب فرشتے نظر آتے ہیں روح اوپر جاتی ہے نا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب مر رہا انسان تو اس کی آنکھیں بند کرو تاکہ حسرت نہ ہو اس روح کو دیکھ کے اس کے اپنی روح کو دیکھ کے تو اس وقت ان کو پتا چلے گا لیکن کیا فائدہ جب روح نکل کے جا رہی ہے تو کیا فائدہ اور ایون قیامت کے دن بھی جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہے گی اس وقت کیا فائدہ یہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے دن ان کی نظریں اپنی طرف بھی نہ پھر سکے گی ہولناکی کی وجہ سے لمحے بھر بھی جھپک نہ سکے گی اگر کنٹینیوس کسی چیز کو دیکھا جائے تو آٹومیٹکلی ہم تھوڑا آنکھ بند کر لیتے تاکہ ریلیکس ہو جائے کیونکہ ہماری آنکھ کنٹینیو دیکھے تو درد بھی ہونے لگتی ہیں لیکن یہ حال ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں بند کر سکیں گے واپس نہیں لوٹا سکیں گے ایسا حال ہوگا ان کا ان کو ڈرائیے اس وقت سے جب ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تھوڑی ایک منٹ کی ایک سیکنڈ کی ہم تیری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں یا تو موت کے وقت کہیں گے یا قیامت کے دن بھی کہنے ہی والے ہیں نا اور رسولوں کی پیروی کرے جو جو انہوں نے کہا اس دنیا میں ہم نے مانا ہی نہیں یا تو رسول کو مانا ہی نہیں یا رسول کو مانا لیکن جو رسول نے کہا وہ سنا نہیں ہم نے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا نہیں ہم کر سکتے ہم دیکھ لیں گے اللہ کے ساتھ ہم بتا دیں گے یہ کیا پاسبل نہیں ہے ایسا بول رہے آج کل کے لوگ تو یہ ایسے جو لوگ ہیں وہ اس وقت محلت مانگیں گے تو کہا جائے گا کہ تم تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی زوال ہی نہیں آئے گا ہم مرے تو بھی واپس زندہ نہیں ہوں گے یا تو کہتے تھے کہ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے دوسرے جانے والے تو ہم بھی جانے والے بے جھجک کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل دھک جاتا ہے صحیح میں دل ایسا دھک دھک کرنے لگتا ہے کچھ ایسی باتیں سن کے ان کی اور اپنوں کی باتیں سن کے تو اور بھی دہک جاتا ہے انسان کا دل حالانکہ تم ظالموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو تم دیکھ چکے ہو ظالموں کا کیا انجام ہوا اور دیکھ چکے تھے یہ لوگ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی ظالموں نے حق کے خلاف بڑے خوفناک حربے استعمال کیے جیسے رسولوں کو قتل وغیرہ کرنے کا بھی لوگ نے منصوبہ بنایا تھا بڑی بڑی چیزیں کی کوششیں کی انہوں نے مگر رسول کامیاب ہوئے کیونکہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدے خلافی نہیں کرتا نبیوں کا قتل ہوا لیکن رسولوں کو کبھی قتل نہیں ہوا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا قیامت کے دن مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے پورے جکڑے ہوئے گندک کا لباس پہنے ہوں گے گندک کا لباس سلفر ذرا آگ لگ جائے تو کیا ہو اور آگ کے شولے ان کے چہرے پر چھا رہے ہوں گے ذرا سی آگ ٹچ بھی کر لیں کیا حال ہوتا ہے یہ پوری آگ آگ کے شولے چہرے کو بھون رہی ہوگی کبھی باربی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پورا بکری کا چہرہ کیا ہوتا ہے اس کا حال کس طرح بھنا جاتا ہے وہ کبھی دیکھے آپ خوفناک منظر جو ہم کھاتے ہیں مزے سے کھاتے ہیں لیکن سبق نہیں لیتے کیا ایسا حال جہنمیوں کا ہونے والا ہے پورا میلٹ ہو رہا ہے پورے بھنی جا رہی ہے چہرے پہ آگ شولے تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے ہر ایک کو اپنا بدلہ وہاں پر ملنے والا ہے ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب کر آمین اس ہولناکیوں کو ہم اس دنیا میں نہیں بیان کر سکتے کہ کس طرح وہ ہولناکیاں ہوگی کبھی کبھی کوئی ویڈیو بنا کے بھیج بھی دیتا ہے کیا ایسا جہنم میں ہوگا اور لوگ ڈر بھی جاتے ہیں لیکن اس سے بھی خوفناک ہوگا کیونکہ اس کو امیجن ہم نہیں کر سکتے کہ اس جہنم میں کیا ہوگا اس دنیا میں ایسے کوئی بھی اگزامپل نہیں ہے ہمارے پاس پھر آگے فرمایا یہ ایک پیغام ہے جسے سارے انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ہائی یہ میرے رب کا کلام ہے یہ رب کا لیٹر ہے لوگوں آؤ پڑھو اسے سمجھو اسے دوسری چیزوں میں مت پڑ جاؤ دوسری چیزوں کے لیے دوسرا وقت دے دو قرآن کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ پڑھو کیا لیٹر میں اللہ نے لکھا ہے دوسروں کے لیٹر پڑھنے کے لیے کتنے تڑپتے ہیں نئی بھی لینگویج سمجھ میں آتی ہے تو کئی لوگوں کے پاس جا کے جس کو وہ لینگویج سمجھ میں آتی ہے اس سے جا کے پڑھواتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے میرے رب کا یہ خط ہے آ جاؤ خط پڑھنے آ جاؤ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے اور لوگ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی معبود ہے وہ ہے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے اور نصیحت پکڑیں یہ نصیحت کی کتاب ہے انجوائے کی کتاب نہیں ہم جب کلاس ہوتے بولتے آج بڑا مزہ آیا کلاس میں بہت اچھا لگا بہت سکون آیا اچھا سکون تو آتا ہے لیکن کیا نصیحت حاصل کی اور اس پر کتنا عمل ہم نے کیا اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے آخر سانسوں تک آمین الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارے سورہ ابراہیم کمپلیٹ ہو گئیں اب سورہ الحجر اس کی دیکھیں سورہ الحجر کی ایک ہی آیت اس میں آتی ہیں اس پارے میں اور باقی کا سارا پارٹ آپ کو فورٹین پارے میں مل جائے گا اسی لیے کہتے کہ یہ جو پارا وائز جو تقسیم کی گئی وہ صحیح نہیں ہے لیکن اب ہم چونکہ دن کے حساب سے کر رہے ہیں نا اسی لیے ہم اس حساب سے لے رہے ہیں پارے وائز ادر وائز دیکھا جائے تو پارے وائز ٹاپک ایک مضمون کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اوکے سورہ الحجر یہ ففٹین نمبر سورہ آتی ہیں اس میں چھ رکو ہیں اور نائنٹی نائن آیات آتے ہیں الحجر کا مطلب کیا ہوتا ہے سخت پتھر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اسی طرح اور بھی میننگ ہے جیسے فینسنگ ہوتی ہے نا باڑ جیسے کہتے ہیں باڑ لگاتے جس میں جانور رکھتے ہیں اور بازو سے باڑ لگائی جاتی ہے باڑ کس لیے لگائی جاتی ہے کیا اندر کی جو بھی چیز ہے اس کی حفاظت ہو جائے اس لیے باڑ لگائی جاتی ہے لیکن یہاں ہجر ہجر کے وادی کے لوگ یعنی قوم سمود کو کہا گیا ہے جس کی طرف صلی علیہ السلام مبوس ہوئے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے قلعے وغیرہ بناتے تھے پہاڑوں کے اندر تاکہ وہ طوفان سے محفوظ رہ سکیں اور دوسری بھی آفتوں سے محفوظ رہ سکے لیکن پتہ ان کو چیک نے پکڑ لیا کیونکہ چیک کہیں سے بھی آ کے پکڑ لیتی ہے نا وہ قلعوں میں رہو یا کہیں اور رہو تو ان کو چیک نے پکڑ لیا تھا چیک سے یہ سب تباہ ہو گئے تھے اچھا اور ایک چیز یہ جو سورہ ہے نا اس کی شروعات ہوئی قرآن کے ذکر سے لیکن اینڈ کہاں پہ ہوا کہ مرنے تک رب کی عبادت پر جمے رہو اب اس میں ربط کیا ہے لنک کیا ہے کہ زندگی بھر اگر عبادت پہ جمے رہنا ہے تو قرآن سے جڑ کے رہو قرآن سے جڑ کے رہیں گے تو اللہ کی عبادت آخر تک کرو گے ورنہ کیا حال ہوتا ہے انسان زندگی بھر عبادت کرتے رہتا ہے کرتے رہتا ہے جب اینڈ وقت آتا ہے بڑھاپا جب آتا ہے نہ نماز نہ قرآن کچھ بھی نہیں یہ درد ہو رہا ہے وہ درد ہو رہا ہے میں وضو نہیں کر سکتی میں بیٹھ نہیں سکتی میں اٹھ نہیں سکتی بس اسی میں ڈبا رہتا ہے کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا کتنی بھی تکلیف ہو کتنی بھی مشکل حالات ہو قرآن اور نماز کو نہیں چھوڑو تب جا کے آخری ساز تک اس پہ جم کے رہو گے یہ سبق سکھاتا ہے یہ سوریہ الحجر اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ اس صورت میں ہے کہ اس صورت کا جو محور ہے پورا وہ پروٹیکشن ہے حفاظت ہے آپ دیکھیں گے بہت جگہ حفاظت کی بات کی گئی ہے شیطان سے حفاظت قرآن کی حفاظت پھر پانی کو اسٹور کیا گیا ہے تو اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے نبیوں کو کسی بھی عذاب سے پروٹیکٹ کیا گیا نا کبھی بھی جب بھی نبیوں کے قوم پہ عذاب آیا اور نبی کا جب مذاق اڑایا جا رہا تھا تب بھی پروٹیکٹ کیا گیا تو یہ پوری حفاظت کے بارے میں آپ دیکھیں بہت جگہ آپ کو حفاظت حفاظت حفاظت اسی کی بات ملتے رہے گی سبحان اللہ بہت ہی بہترین اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے یہ پہ رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ففٹین تک جس میں قرآن اللہ کی کتاب ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور اللہ اس کا نگہبان ہے حفاظت کرنے والا ہے فرمایا یہ روشن کتاب اور قرآن مجید کی آیات ہے بس ایک آیت آ گئی یہ تھرٹین پارے میں باقی کا سارا پارٹ آپ کو فورٹین جز میں ملے گا چودہویں پارے میں الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا تیرہواں پارہ کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین